شعیب نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا انہیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ جب حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے شوہر خنیس بن حضافہ سہمی رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں تھے اور بدل کی لڑائی میں انہوں نے شرکت کی تھی اور مدینے میں ان کی وفات ہو گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میری ملاقات عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو میں نے ان سے حفصہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کا نکاح میں آپ سے کر دوں انہوں نے کہا کہ میں سوچوں گا اس لیے میں چند دنوں کے لیے ٹھہر گیا پھر انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہوئی ہے کہ ابھی میں نکاح نہ کروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میری ملاقات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان سے بھی میں نے یہی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح حفصہ بنت عمر سے کر دوں ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا ان کا یہ طریقہ عمل عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ میرے لیے باعث تکلیف ہوا کچھ دنوں میں نے اور توقف کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حفصہ رضی اللہ عنہ کا پیغام بھیجا اور میں نے ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو انہوں نے کہا شاید آپ کو میرے اس طرز عمل سے تکلیف ہوگی کہ جب آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے حفصہ رضی اللہ عنہ کے متعلق مجھ سے بات کی تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا کہ ہاں تکلیف ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ آپ کی بات کا میں نے صرف اس لیے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حفصہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا مجھ سے مشورہ لیا تھا کہ کیا میں اس سے نکاح کر لوں اور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کر سکتا تھا اگر آپ حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دیتے تو بے شک میں ان سے نکاح کر لیتا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ